بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا تھرٹی فورتھ لیکچر اسٹارٹ کریں گے اس سے قبل کہ آج کا لیکچر اسٹارٹ کریں آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے so we recap the last lecture last time we discussing different examples of derivation trees اور ہم نے ایک سی ایف جی ڈسکس کی which was S as to S plus S S star S and number underline and we discuss that the word generated by this C F G the word was three plus four star five can give different calculations that is if you first add and then multiply اور if you first multiply then add it may give different values اور ہم نے اسی ورڈ کی ڈیریویشن ٹریز بنائی اور ڈیریویشن ٹریز کی مدد سے ان کی کی کیلکولیشن کیلکولیشن کو بھی دیکھا کہ اس کس طرح سے آئے گی تو ہم نے بیسیکلی جو ویلوز آ رہی تھیں ایس کی ان کو ان کی کیلکولیشن سے ریپلیس کیا اور دونوں کے الگ الگ ہم نے ٹریز بنائے ہم نے یہ بتایا کہ یہ same word this word can be generated by two different derivation trees and hence can give different calculation تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا اور اس کو اس کیلکولیشن کے دوران ہی یہ بھی ڈسکس کیا کہ we have certain other notation to calculate derivation tree اور اس سے پہلے اس ایمبیگیٹی کو ریموو کرنے کے لیے اس گرامر کی ایمبیگیٹی کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے ایک چینج سجیسٹ کی last time and the change was S is to bracket S plus S bracket close S as to bracket S S bracket close and S as to number underline اب بریکٹ سے ڈیفینے کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگی سو دس واز دا چینج جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی اور ڈیریویشن ٹری کے سلسلے میں ایک اور میتھڈ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا اسٹوڈینٹس جو لاسٹ ٹائم میتھڈ ڈسکس کیا that was Polish notation to calculate the calculation of arithmetic expression obtained by this derivation tree اور اس کو ہم نے او او او کا نام دیا and this O O O meant last time operator operand operand operand سے مراد uh, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جیسے ٹو پلس تھری کہیں تو plus is operator two and three are operand تو اس نوٹیشن میں بیسیکلی جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں وہ اس طرح سے ایک ایکسپریشن آ جاتی ہے کہ we get something operator before two اور جو ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی باقاعدہ اس میں ایک ٹری بنایا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جتنے ایس تھے سب کے سب ایلیمینیٹ کر دیے گئے تھے ان کے کیلکولیشن سے اور آپریٹر ان کی جگہ آ گئے تھے اور operator remain no more terminals بلکہ ان کو ریپلیس کیا تھا ان کی کیلکولیشن سے اور لاسٹلی ایک ہمارے پاس arithmetic ایکسپریشن آ گئی تھی and that expression was not like infix notation جس طرح عام طور پر ہوتا ہے two plus three multiplied by four divide by something اس طرح سے نہیں تھا بلکہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ like star then plus then two number then again star تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ آپریٹر اکٹھے ہی آ رہے ہیں تو that was pose to be O O notation اور اس کی کیلکولیشن کا میتھڈ بھی بتایا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ we have to sort out the first O O O اس ارتھمیٹک ایکسپریشن میں جو بھی فرسٹ ہمیں نظر آیا تھا مین آپریٹر اور اس آپریٹر کو دونوں کے درمیان میں سپوز کر کے جو کیلکولیشن آئی تھی اسے ریپلیس کر دیا تھا and we continue the process and we calculated that prefix notation arithmetic expression اور اس کی ایک ایگزامپل بھی آپ کو کرائی گئی تھی اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم نے ایک ٹاسک دیا تھا بلکہ میں نے یہ ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ یوزلی جو ارتھمیٹک ایکسپریشن ہیں وہ انفکس نوٹیشن میں لکھی جاتی ہیں آپریٹر درمیان میں ہوتے ہیں آپرینٹ سائڈس پر ہوتے ہیں لیکن یہ نوٹیشن جو ہے آپریٹر اوپرنٹ اوپرنٹ یہ اس سے مختلف ہے but we can always convert Polish notation اور prefix notation into infix notation اور infix notation to prefix notation تو لاسٹ ٹائم ایک ٹاسک بھی آپ کو دیا گیا تھا you was pose to convert the given givens notation to prefix notation for certain given arithmetic expression وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا اور اس کے بعد uh, ہم نے ایمبیگوس گرامر کا ذکر کیا and we discuss that C F G is suppose to be ambiguous if there exists word that can be generated through more than one derivation trees اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ایگزامپل بھی کی جس اسٹوڈینٹس یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹاپکس ڈسکس کیے وہ آپ کے سامنے آ گئے اور ایک ٹاسک بھی آپ کو لاسٹ ٹائم دیا تھا امید ہے اس کو بھی آپ نے ٹرائی کیا ہوگا تو بیسیکلی ٹاسک دینے کا مقصد یہی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بار بار یہی بتایا کہ this is non credit task اور یہ بغیر کسی ہیلپ کے اگر آپ کریں گے تو آپ لرن کریں گے تاہم میں نیکسٹ لیکچر میں پچھلے لیکچر کے دیے گئے ٹاسک کا ذکر کر دیا کرتا ہوں یہ اسٹوڈینٹس آج ہم جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹاسک دیا تھا اس کا سولوشن دیکھتے ہیں so the solution of task which was given to you last time آئیے اس کا سولوشن دیکھتے ہیں how to convert an arithmetic expression given infix notation to prefix notation اور اس کو کیلکولیٹ بھی کرنا تھا یہ بھی آپ کو دیا گیا تھا آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں so this a solution of task the task was convert the following infix expression into corresponding expression and calculate the values of the expression as well the first question was this is infix notation two star bracket three plus four bracket close star five تو یہ ان فکس نوٹیشن آپ جانتے ہی ہیں کہ آپریٹر اوپر کے درمیان میں لکھا گیا ہے ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسی ارتھمیٹک ایکسپریشن کو نوٹیشن میں لکھا جائے تو یہاں بریکٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کو سالو کرنا ہے تو ہم نے اس کو پری فکس میں کنورٹ کیا آپ سولوشن میں دیکھ رہے ہیں I made no change other than just to convert the middle part which was three plus four two plus three four آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلس تھری فور آپ کے سامنے دکھا دیا گیا this is not thirty four make sure یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا تو اس طرح سے ہم basically two star the result of plus three four star five یہاں یہ تین ہمارے پاس ورڈ میں نمبرز بنیں گے اور دو آپریشن ہم نے دکھا دیے تو دس از اوور چوائس کہ ہم کن کو کس کو پہلے کیونکہ بریکٹ نہیں ہے کوئی آپشن جو بھی چاہیں لے سکتے سو وی فرسٹ ٹک جو two star and the result of plus three four اس کے اسٹار کو ہم نے پریفکس کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے اس کو اس سے پہلے لکھ دیا which is star star two plus three space four space five تو یہ ریکوائرڈ پریفکس نوٹیشن آ گئی اب ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے تو اسی رو میں جو تھرڈ ایکسپریشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ کیلکولیشن کا پہلا اسٹیپ ہے so from the left of this expression the first triple we can first row is plus three space four جس کا ریزلٹ سیون بنتا ہے وہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں سیون لکھ دیا باقی جسٹ uh, کاپی کیا ہے star star two space seven space five again we have a triplet from left hand side from the leftmost side is star two space seven which becomes fourteen تو اب اس کی جگہ فورٹین لکھا گیا اور نیکسٹ اسٹیپ میں star fourteen space five this is not one hundred forty five اب نا this operation star will be operated on two numbers fourteen and five اور اس طرح سے یہ سیونٹیز کا آنسر آ گیا سیکنڈ ٹاسک واز آپ دیکھ رہے ہیں کہ four plus five star six plus four اس میں بریکٹس جو ہیں یہ پریورٹی آف آپریشن کو ظاہر کرتی ہیں so we have to first add four to five اور فور ٹو فائیو کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں to add four to five کو کنورٹ کر رہے ہیں میں پلس فور اسپیس فائیو سے باقی آپ سولوشن میں دیکھ رہے ہیں نو چینج اسی طرح کاپی کر دیا اور اس کے بعد چونکہ جو بریکٹ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس کے بعد پلس فور ہے تو ہم نے the result of plus four five multiplied by six اس کو پری فکس میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ اسٹار پہلے آ جائے گا اور باقی پورشن بعد میں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر نیکسٹ اسٹیپ میں so it become star plus four space five space six make sure we have space in between four five and six اور بریکٹ ایکچولی یہ شو کرے کہ فور کو بعد میں ایڈ کرنا ہے اب یہ جو فور کے درمیان میں فور سے پہلے آپ کو پلس دکھائی دے رہا لاسٹ فور کے سے پہلے plus so this is an infix operator which we have to convert to prefix تو اس کو پریفکس کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے لکھ لیا اور وہ آپ کے سامنے ہے plus star plus four space five space six space four آگے اس کی کیلکولیشن آ رہی ہے تو کیلکولیشن میں جو فرسٹ ہمیں ملے گا that will be plus four space five so it becomes four plus five which is nine تو اگلے اسٹیپ میں ہم نے plus star plus plus star nine space six space four اس ایکسپریشن میں جو فرسٹ ٹریپلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے that star nine space six which becomes fifty four تو اس کی جگہ ہم نے ففٹی فور نیکسٹ اسٹیپ میں ریپلس کر دیا and we got plus fifty four space four make sure کہ یہ پہلے دو دو ڈیجٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اکٹھے ہیں اور یہ ففٹی فور ہے اور بعد میں واضح اسپیس دکھائی دے رہی ہے آپ کو تو we have to add fifty four to four the next step and the answer is fifty eight students ابھی جو ٹاسک کا سولوشن آپ نے دیکھا میں ایک بات بار بار آپ سے کہوں گا کہ اس میں اسپیشلی جو پری فکس نوٹیشن ہے you have to be quite careful numbers کے درمیان میں اسپیس دینا ضروری ہے لیکن بعض جگہ پر دو ڈیجٹ نمبر آ گئے تھے لائک ٹوینٹی اور fifty four so there should not be space in between وہاں اسپیس نہیں دینی otherwise it will make confusion تو اس کی خود سے پریکٹس کیجیے میں نے اسی لیے ایک ٹاسک آپ کو دے دیا if you can understand one example perfectly you can solve hundred and one بہت زیادہ خود سے بھی کر سکتے ہیں تو خود سے آپ ڈفرینٹ ایگزامپل لیں خود سے انفکس نوٹیشن کو پریفکس فکس میں کنورٹ کریں پری فکس کو انفکس میں کنورٹ کریں اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی اسٹوڈینٹس ابھی ہم نے لاسٹ ٹاسک کے سولوشن کا ذکر کیا اور ہم بیسیکلی لاسٹ لیکچر میں ایمبیگوس گرامر کا ذکر کر رہے تھے سی ایف جی اور اس میں اگزامپل دیکھی تھی آج ہم ان کی مزید اگزامپل دیکھیں گے so will be discussing ambiguous contexts free grammar with examples تو آئیے دیکھ لیتے the first example is consider the following C F G S is to A S B S double A S and نرسٹنگ it can be observe that the word triple A can be drive more more than one production trees this the above C F ambiguous یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ورڈ ٹریپل اے کی ہم نے بات کی ہے یہ we can derive it by more than one derivation trees تو اس کے ڈیریویشن ٹریز آپ خود سے بنائیں اور از اے پاسبلٹی اور پھر آپ دیکھیں کہ کس وجہ سے وہ کون سی پروڈکشنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈفرنٹ ڈیریویشن ٹری سے جنریٹ ہو سکتا ہے and then by definition this C F G is ambiguous C F G so this the above C F G is ambiguous this ambiguity can be removed by removing the production S is to double A S یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں ایمبیگیٹی کو ریموو کرنے کا ٹارگیٹ بھی سامنے رکھا ہوا ہے کہ لینگویج بھی وہی رہے اگر آپ لینگویج وہی رکھتے ہوئے ایمبیگوٹی ریموو کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہی پروڈکشن ریموو کرنی ہوگی اور اگر صرف سی ایف جی اسی کی مدد سے کوئی اور بنانا چاہتے ہیں اور لینگویج میں چینج بھی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اے ایس کو اگر ریموو کر دیں اور ڈبل اے ایس والی پروڈکشن کو رہنے دیں تو تب بھی جو گرامر آئے گی that will be not ambiguous تو یہ پرٹیکولرلی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں دو سجیشنز آئیں کہ either we can remove S S to A S اور S to double A S یہاں جو سجیشن دی جا رہی ہے وہ اسی لینگویج ہی کے حوالے سے کہ لینگویج بھی وہی رہے اور گرامر ایمبیگوس نہ رہے تو اس لیے یہ آپ کے سامنے دکھا دی گئی so we have an other example consider the C F G of the language palindrome یہ آپ کو you are already famous with this language ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے S is to A S A S is to B S B S to A S is to B and S is to null string may be note this ambiguous is all the word of the language palindrome can only be united by unique production tree اب ہم نے اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے کہ اس لینگویج کے تمام ورڈز کے لیے ایک سے زیادہ پروڈکشن ٹریز نہیں بن سکتے اسٹوڈینٹس یہ جو کلیم ہے کسی انفینٹ لینگویج کے لیے کہ اس کے کسی بھی ورڈ کے لیے ایک سے زیادہ ڈیریویشن ٹریز نہیں بن سکتے یہ basically this is not possible کہ اس کے تمام ورڈ آپ لیں اور ان کے لیے جنریٹ کرنے بیٹھ جائیں اس کے ڈیریویشن ٹریز بنانے بیٹھ جائیں یہ اسٹرکچر سے پتا چل جاتا ہے گرامر کی اسٹرکچر آپ کو بتا دیتی ہے دیکھتے ہی سم ٹائم سب اسٹرنگ اگر ایک چھوٹا سا پارٹ کسی ورڈ کا کوئی سب اسٹرنگ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس پروڈکشن سے مل سکتی ہے دوسرے مل سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پروڈکٹ سب اسٹنگ جن ورڈز میں آئے گی وہ وہاں ایک سے زیادہ ڈیریویشن ٹریز کریٹ کر دے گی تو جو ہمیں گرامر کی اسٹرکچر دکھائی دے رہی ہے اس میں کوئی بھی سب اسٹنگ ہم ایسی نہیں پک کر سکتے اس لینگویج کی یا اس کی اسٹرنگ کی سب اسٹنگ ورڈز کی سب اسٹنگ بھی ہمیں ایسی نہیں مل رہی جس کے لیے ایک سے زیادہ سیکوینس آف پروڈکشن آئیں یا ایک سے زیادہ ڈیریویشن ٹریز بن سکتی ہوں تو یہ کلیم اس کی بنیاد پہ کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ is it possible to add a new production so that the given unambiguous grammar becomes ambiguous so the answer is yes آئیے اس کو سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں so it may be note that if the production S is to double A S double A is added to the given C F G the C F G this obtained will no more ambiguous اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم اس میں ایس کی جگہ نل اسٹنگ ریپلیس کر دیں بعد میں یہ جو پروڈکشن دی جا رہی ہے تو فور ایز آپ کو یہیں سے ڈائریکٹ مل جاتے ہیں جبکہ فور ایز کے لیے آپ اوریجنل گرامر سے S S S S to A A اور کو دوبارہ ریپلیس کر دیں اے ایس اے سے اور بعد میں ایس کو نل اسٹنگ سے ریپلیس کر دیں so you can have times A A A A from different sequence of production تو آپ کو مل جائے گا اس طرح سے آپ کو ایک سے زیادہ ٹریز مل سکتے ہیں ان ایمبیگوس گرامر ہونے کے لیے ایک ہی ورڈ کافی ہے بلکہ آپ یہاں بہت سے اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جن کی ڈیریویشن ٹریز ڈفرنٹ ہوں گی so this is how we claim that by just adding S is to double A A S double this context free grammar remain no more unambiguous students ابھی ہم نے ایمبیگوس کانٹیکس فری گرامر کی بات کی اور نہ صرف ہم نے ایسی گرامرس کو آئیڈینٹیفائی کیا وچ ور ایمبیگوس بلکہ ان ایمبیگوس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم اس کو ان اس کو ان ایمبیگوس کو ایمبیگوس بنا سکتے ہیں خود سے تو دس از بیسیکلی پریکٹس کہ پریکٹس سے ہی آپ ایک ایک سے دوسری طرف جا سکتے ہیں ایمبیگوس کو ان ایمبیگوس میں آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور ان ایمبیگوس میں کیا ایڈ کر دیا جائے so that it becomes ambiguous تو یہ ایگزامپل ڈفرنٹ ایگزامپل دینے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کے ذہن میں جو دوسرا کوشچن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ از اٹ پاسبل کہ ہم کسی لینگویج کو دیکھ سکیں سی ایف جی کی کورسپونڈنگ لینگویج کے لیے ہی ایک پورا ٹری بنا لیں کوئی ایسا ٹری بن جائے جو اس پوری لینگویج کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو so the answer is yes we call that total language tree so will be looking at total language tree and different examples تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں total language tree for a given C F G a tree with start symbol S as it root and whose nodes are working hots of terminals and non terminals working string کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ورکنگ اسٹرنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ اس میں کچھ نان ٹرمینل ہوں گے جن کو ریپلیس کریں گے تو ہمیں ورڈ ملیں گے تو جب آپ ہم ورڈ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں سو انٹرمیڈیٹ پوزیشن جب آ رہی ہوتی ہے so that string is called working string the call of each node are all possible result of applying every production to the working string اب یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل لینگویج ٹری اور ڈیریویشن ٹری میں بہت زیادہ فرق ہے وہاں ہم پروڈکشن کے اعتبار سے اس کی برانچز لے رہے ہوتے ہیں یہاں ہم ایس سے اسٹارٹ کریں گے اور ان کی پروڈکشنز کی جو ریپلیسمنٹس ہیں ان کو نوٹس کے طور پر لیں گے اور پھر نان ٹرمینلس کی تمام پوسیبل پروڈکشنز کو وہاں لکھنے کے بعد اس کو ایکسپینڈ کریں گے آگے ڈائریکٹ اس کو ہم ڈائگرام سے بھی دیکھیں گے so this tree is called total language tree following is an example of total language tree یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ this is an example consider the following C F G اور سی ایف جی میں ہے S to double A B X A double X and X is to A B and X to B then the total language tree for the given C F G میں اسٹوڈینٹس اس سے قبل کے ٹوٹل لینگویج ٹری کی ہم ڈائگرام دیکھیں میں یہ جو فرق ہے واضح طور پر ڈیریویشن ٹری اور ٹوٹل لینگویج ٹری کے بارے میں وہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ایس سے اسٹارٹ کریں گے and will be having as many branch for S as many production we have for S اور پوری کی پوری پروڈکشن جتنی بھی ہوں گی ان کو برانچز کے طور پر یوز کر لیں گے اور ڈیفینےٹلی ان برانچز میں جو پروڈکشن کی ریپلیسمنٹ ایس کی ریپلیسمنٹ ہے اس میں نان ٹرمینلس بھی آئیں گے تو فردر جب ان کی ڈسینڈنٹس لیں گے تو اس میں تمام پاسبل پروڈکشنس کی جو ریپلیسمنٹ بنتی ہوگی نان ٹرمینل کی replacement in terms of production وہ ہم یوز کریں گے اور اس طرح سے یہ فردر برانچز آتے آگے چلتے چلے جائیں گے نا اٹ ڈیپینڈس اگر تو وہ لینگویج فائنائٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس سے تو پھر یہ ٹری ٹوٹل لینگویج ٹری ایک جگہ پر اسٹاپ ہو جائے گا ادر وائز اگر انفینٹ لینگویج جنریٹ ہو رہی ہے تو it's very difficult to have total language tree to show all possible words of that language وہ مشکل ہو سکے گا آئیے اس کے ٹوٹل لینگویج ٹری کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے بنایا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ایس کی پروڈکشن ہے that's S is to double A S is to B X S is to A double X اسی ترتیب سے ہم نے اس کی تین برانچز بنائی ہیں ایس کے ساتھ ایک ڈبل اے ایک بی ایکس اور اے اے ایکس ایکس اب یہ تینوں برانچز باری باری ڈیفینیٹلی جو ڈبل اے ہے there is no non terminal in this string so there is no replacement second جو برانچ لی تھی that was B X B will be remain as such اور ایکس کی پاسبل ریپلیسمنٹ اے بی اور بی ہم نے اس کی برانچز کے طور پر لگا دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی کے ساتھ اے بی اور بی کے ساتھ بی جس کی دو برانچز آ گئیں next we have the branch of S which was A X X اور ایک وقت میں ایک نان ٹرمینل ریپلیس ہوگا دوسرا ایز سچ رہے گا ہم نے اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے ایکس کی there are two replacement for X تو ہم فرسٹ ایکس کو ریپلیس کر رہے ہیں پہلی بار سو یو کین سی اے سچ اور ایکس جگہ اے بی اور پھر ایکس اسی طرح سے اور دوسری برانچ میں اے ایس سچ ایکس جگہ بی اور لاسٹ ایکس ایس سچ نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو فردر اس کی دو برانچز اور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس میں پہلے ایکس کو ہم نے ایس سچ رہنے دیا ہے دوسرے ایکس کو باری باری اے بی اور بی سے ریپلیس کیا ہے اور وہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ اے ایکس ایس سچ ہے اور بعد والے ایکس کو اے بی سے ریپلیس کیا اور دوسری طرف پہلا اے ایکس ایس سچ ہے اور بعد والے ایکس کو بی سے ریپلیس کیا تو اس طرح سے یہ ریپلیسمنٹ بھی آ گئی اور ابھی یہ جو تھرڈ برانچ تھی ایس کی اس کی جو فردر برانچز ہم نے لی تو these are four in number ہر ایک کے لیے دو دو ہم نے اور لی تھی ایک ایکس کے لیے دو اور دوسرے ایکس کے لیے دو تو ان فور برانچز کی فردر ہر برانچ کی دو دو فردر برانچز بنے گی کیونکہ ایکس کی دو پاسبلٹیز ہیں ایک اے بی اور ایک بی ان کو ہم نے باری باری ریپلیس کیا اور اس طرح سے لاسٹلی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں double A B A B جو سب سے نیچے برانچز آپ کو دکھائی دے رہی میں وہ بول رہا ہوں لیفٹ موسٹ اور اس کے بعد والی اے بی ایکس جو برانچ تھی اس کے دو حصے کیے گئے اس میں اے بی اے بی اور اے بی بی وہ آپ کو دکھا دیا اور یہ ڈبل اے بی ایکس کی جو دو برانچ تھی اس میں اس میں نے ایک بول دی دوسری اس کے ساتھ ہی نیچے لکھی ہوئی ہے that's double A B B and lastly ہمارے پاس دو اور برانچز رہ گئی تھیں جن میں ترتیب میں اے ایکس اے بی آتی ہے اب اے ایکس اے بی میں ایکس کو باری باری اے بی اور بی سے ریپلیس کرنے سے اے اے بی اے بی آ جائے گا اور اے بی اے بی آ جائے گا اور لاسٹ برانچ جو بچ گئی تھی that was A X B اب ایکس کو اے بی اور بی سے ریپلیس کرنے تو اس کے کورسپونڈ بھی جو اسٹرنگس بن رہی ہیں those are A A B B B B and A students ابھی ہم نے ایک ٹوٹل لینگویج ٹری کی ڈائگرام ڈسکس کی اب یہ this is first time to understand definitely کوئی چیز جب پہلی بار دیکھی دیکھی جاتی ہے تو ذرا تھوڑی سی مشکل محسوس ہوتی ہے لیکن try to understand the point کہ ہم نے اس کو بنایا کس طرح سے میں اس کو واضح کر دوں اٹس ویری سمپل اور سسٹمیٹیکلی ہم نے اس کو بنایا ایسا نہیں کیا کہ ایکس کی جو پروڈکشن جس ترتیب میں تھی ہم نے ہر جگہ ایکس کو اسی ترتیب میں ریپلیس کیا تاکہ کوئی بھی ریپلیسمنٹ مس نہ ہو جائے سو اٹس ویری سمپل کہ سب سے پہلے ہم نے ایس سے اسٹارٹ کیا اس کی تین ریپلیسمنٹ تھیں ایک ورڈ تھا اور دو ورکنگ اسٹنگ تھیں تو اب جو ورکنگ اسٹنگ تھیں ان میں ڈبل ایکس آ رہا تھا ڈیفینیٹلی ڈبل ایکس کو ہم ایک وقت میں ایک ہی ایکس کو ریپلیس کر سکتے تھے تو ہم نے ایک برانچ میں پہلے ایکس کو ریپلیس کیا دوسری برانچ میں دوسرے دوسرے میں ایکس کو ریپلیس کیا تو اس طرح سے we we had had further four four branch and in each of two کیونکہ اس میں بھی ہم نے ایکس کو اے بی اور بی سے باری باری ہر برانچ میں ریپلیس کیا اب یہاں اس جو ٹوٹل لینگویج ٹری آیا اتفاق سے یہ اسٹاپ ہو گیا there is no further working string in the in the leaves of tree کے لیوس کہیں گے جو لاسٹ پارٹس uh, آتے ہیں ان کو لیوس کا نام دیتے ہیں ان لیوس میں کوئی بھی ورکنگ اسٹنگ ایز سچ ہم نے نہیں چھوڑی اور after steps the tree has been تو اس طرح سے ہمیں تمام ورڈس مل گئے اب ایک چیز اور چیک کرنی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے ورڈس ہمیں مل رہے ہیں اس میں کچھ ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جب لینگویج کی بات کریں گے تو ہم ان ورڈس کو ریپیٹ نہیں کریں گے آئیے اس کی لینگویج کو دیکھ لیتے ہیں it may be observed from the parcel language the repeat words the language generate by given C F Gs consisting of double B B یہ آپ جو ورڈس دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونے دی so we have still another example آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں consider the following C F G S is to X B then X is to A X یہ ہمارے پاس دو نان ٹرمینلز ہیں اور ہر ایک کی دو ایک کی دو پروڈکشن ہیں دوسرے کی ایک پروڈکشن ہے then the following will be the total language tree of the above C F G آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایس کے correspond we have basically two productions تو جتنی پروڈکشن اتنی برانچز ایکس اور بی اور uh, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ بی پہلے لکھیں یا ایکس لیکن اٹس بیٹر uh, کہ آپ وہی سیکوینس اس ترتیب کو سامنے رکھیں جو ترتیب سی ایف جی میں دی گئی ہے سو دیٹس جسٹ ریکمینڈیڈ تو اس لیے ہم نے ایکس اور بی اسی ترتیب میں دکھا دیے no B was word no replacement for B loss will be replaced there only one possibility one options A and then the next step A such and replaced by S so so well being number of A then S and this will not stop back there is no terminals X اور اس کا ٹوٹل لینگویج اسی طرح کنٹینیو رہے گا so we've note it is to B not only word in this language is B dear students ابھی ہم نے ایک اور ایگزامپل دیکھی اور یہ ایگزامپل بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ غالباً یہ انفینٹ لینگویج جنریٹ کرے گی ایسا نہیں ہو سکا اس میں صرف ایک ورڈ ہی ہمیں ملا دیٹ واز بی اور باقی جو برانچ تھی وہ فردر نو برانچز کی شکل میں آگے چلنا شروع ہو گئی اور اس میں we can not stop at any step because each step A A X X X we had and was replace by A X further so number of A being increase from right side and no termination of X so X was not replace by any terminal so this part will produce no word تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے بعض اوقات ہم ایف اے میں کسی ایک لوپ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکل نہیں سکتے اور چونکہ نکل نہیں سکتے اور اس کے بعد فائنل اسٹیٹ کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا جیسے ڈیڈ اسٹیٹ ہے تو وہ پارٹ کوئی بھی اسٹنگ ایکسپٹ کروانے میں رول پلے نہیں کرتا تو بالکل اسی طرح سے یہ پارٹ جو تھا اس کا پروڈکشن کا ایس کا S is to A X that plays no role to generate any word کیونکہ یہ کنٹینیو ہو جاتا ہے ایز سچ آگے کی طرف and the process not stop and we don't have we can not have any word generated by this part of production so we can have just B from this context free grammar dear students ابھی ہماری ڈسکشن سی ایف جی کی جاری ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈفرینٹ لینگویجز کے لیے سی ایف جی بنائی جا سکتی ہیں اور سی ایف جی سے لینگویج جنریٹ ہو جاتی ہیں تو ایک چیز یہاں آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ایف ایس کے کیس میں ریگولر لینگویجز کے لیے ہی ایف اے بنائے جا سکتے تھے یا ایف اے سے ریگولر لینگویج ہی جنریٹ ہوتی تھی یا ایکسپٹ ہوتی تھیں یہاں سی ایف جی میں ہم یہ دیکھ سکے کہ ریگولر لینگویج کے لیے بھی سی ایف جی بنایا جا سکتا ہے اور نان ریگولر لینگویج کے لیے سی ایف جی بنایا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ریگولر لینگویج کے لیے جو گرامرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کی پراپرٹیز کو ڈسکس کر سکیں کس قسم کی context free grammars regular language generate کرتی ہیں یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا نیکسٹ ڈسکشن کے لیے تو ریگولر گرامر جنریٹ کرنے والی کانٹیکس فری گرامرز کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اس کا نام ریگولر گرامر رکھیں گے ایسی گرامر جو ریگولر لینگویج جنریٹ کریں ہم اس کو ریگولر گرامر کہیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں اور ڈیفائن کرنے پڑیں گی تو آئیے ریگولر گرامر کے سلسلے میں ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتانا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں کسی کانٹیکس فری گرامر کی so that it generates regular language اور پھر ہم اس کو بعد میں ایسی گرامر کو ریگولر کانٹیکس فری گرامر کا نام دے سکیں گے آئیے اس سے ریلیٹڈ ٹاپکس بھی دیکھ لیتے ہیں so under regular grammar we discuss that all regular languages can be generated by C F Gs some non regular languages can be generated by C F G but not all possible languages can be generated by C F G یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اسی کو یہاں لکھ دیا گیا اور ظاہر ہے کہ کچھ نان ریگولر لینگویج کے لیے بھی ہم کانٹیکس فری گرامر بنا سکتے ہیں یا C F G non regular grammar language بھی جنریٹ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمام پاسبل لینگویجز ان سے جنریٹ کی جا سکتی ہیں کیونکہ دو ہی قسم کی لینگویجز ہم نے اب تک ڈسکس کی ریگولر اور non regular for example the C F G S S to A S B and S S to A B generates the language A and B N generate کرنے والی گرامر کی ایگزامپل آپ کو دکھائی گئی so this note it be that for every F A there that didn't the language accept by this F A ہم یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ایف اے کے کورسپونڈ ہم ایک سی ایف جی بنا سکیں گے اور وہ کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے ڈیفینیٹلی جو ایف اے لینگویج ایکسپٹ کر رہا ہے وہ ریگولر ہوگی تو اس طرح سے یہ C F G regular language کے کورسپونڈ بن سکے گی so the following is an example in this regard so is an example consider the language L express by A plus B star double A A plus B star that is the language of strings defined over sigma consisting of A B containing double A now this you are very much family with this language this is no more new آپ جانتے ہی اس کے لیے ہم نے ایف اے بھی بنائے اور ریگولر آپ کے سامنے ہے so to construct the C F G corresponding to this language L consider the F A accepting L as follows dear students اس سے پہلے کہ اس کے ایف اے کو ڈسکس کریں اور اس سے سی ایف جی بنائیں uh, میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایف اے ابھی آپ دیکھیں گے اس میں اسٹیٹس کے لیبل ایک کسی چیز کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہوں گے ہم نے انیشل اسٹیٹ کو ایسے لیبل اس کو ایس لیبل کریں گے اور باقی لیبل اس کے علاوہ کیپیٹل لیٹرس ہوں گے اور اس کی ریزن کیا ہوگی وہ ہم ڈائگرام دیکھنے کے بعد بتا سکیں گے آئیے اس کی ڈائگرام دیکھ لیتے so this diagram corresponding to the language of string containing double A یہ وہی ڈائگرام ہے ہم کئی بار ڈسکس کر چکے اس کے لیے ایک سے زیادہ اے بن سکتے ہیں لیکن this is the most common F A which we have already discussed in previous discussion اس میں ہم نے اسی ایف اے کو زیادہ ڈسکس کیا اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انیشل اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے ایس سے لیبل کر دیا اور باقی دو کو اے اور B and B correspond to the final state اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو میتھڈ بتایا جا رہا ہے آپ کو it's very simple so the corresponding C F G of the F A میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں S is to B S S is to A A تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس جو اسٹیٹ ہم نے لی ہے انیشل اسٹیٹ ایک لوپ وہاں نظر آ رہا ہے اور ایک اے کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کی پروڈکشن کے لیے ٹرانزیکشن اے کو پہلے لیتے ہیں یا بی کو تو ہم نے یہاں پہلے اس کی ٹرانزیکشن بی کو سامنے رکھا تو if you read B at this state will be still at S تو اس ٹرانزیکشن کو سامنے رکھتے جو پروڈکشن بنائی گئی ہے وہ بہت سمپل ہے S on left side of this production is the state جس اسٹیٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ایس ہے لیفٹ سائڈ پر لکھ دیا گیا اور از ٹو بی ایس اور جو ٹرانزیکشن کا لیبل ہے اس کو بی لکھا گیا اور جس اسٹیٹ پر وہ جا رہا ہے اس کو بعد میں لکھا گیا دیٹ از ایس تو اس طرح سے یہ پروڈکشن بی ایس بن گئی اور بعد میں جو اے کی ٹرانزیکشن ہے that's moving toward the state label by A تو اس طرح سے نیکسٹ پروڈکشن کو ہم نے S S to small A capital A کہہ دیا تو یہ اس اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کے کورسپونڈ دو پروڈکشن لکھ دیں تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے لیٹرز ہوں گے ہر اسٹیٹ اتنی ہی پروڈکشن جنریٹ کرے گی یا بنائے گی یا ڈیفائن کرے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا دا نیکسٹ اسٹیٹ از اے اب اے کے correspond again we can find two transaction one for A the other for B if you look at A we are moving ٹوڈ B so the production defined by this transaction will be A to A capital B and the production corresponding transaction B will be A to small B S وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں and lastly we have the state B اور اسٹیٹ بی پر دو ٹرانزیکشن ہیں دونوں ہی لوپ کی شکل میں ہیں اور وہ بی کو بی سے ملا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ان کے لیے بھی دو پروڈکشن بنائی so that you can find third line so that B is to A capital B small B capital B and lastly null string اب یہ نل نلسٹنگ بیسیکلی اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے کے بعد اگر آپ نے کیپیٹل اے کے بعد اگر آپ نے اسٹیٹ بی پر اینڈ کرنا ہے if you are at capital A state and after reading A you have to stop over state B اور آپ فردر اسٹینگ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو you have to define B is to null string کیونکہ اے کی پروڈکشن میں بی آ رہا ہے اور اے کے بعد آپ اس کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک بی کے ساتھ نل اسٹنگ کی پروڈکشن ایڈ نہیں کریں گے یہ ختم نہیں ہوگا اور یہ کوئی ورڈ جنریٹ نہیں کر پائے گا تو اس لیے ایسی اسٹیٹ پر ایسی اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن جو فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہو تو فائنل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ایک نل نلنگ کی پروڈکشن کو دکھانا ضروری ہوتا ہے تو یہ ہم نے یہاں شو کر دیا یہ اسٹوڈینٹس یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ how to convert the given F A to C corresponding C F G F A کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کورسپونڈنگ سی ایف جی بنانا ہے اٹس ویری سمپل کہ آپ اسٹیٹ وائز پروڈکشن ڈیفائن کریں corresponding to the given transitions transaction کے اعتبار سے ہم پروڈکشن بنا رہے ہیں جو لاسٹ ہم نے اسٹیٹ ڈسکس کی that was the final state تو فائنل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کے ساتھ ایک پروڈکشن نل اسٹنگ کے حوالے سے دینا ضروری ہے ادر وائز ایسا نہیں کریں گے تو کوئی بھی جو اسٹنگ جس کو آپ اسٹاپ کرانا چاہتے ہیں فائنل اسٹیٹ پر وہ اسٹاپ نہیں ہو سکے گی تو it will terminate that process تو اس طرح سے ہم وہاں اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں بی پر خود بھی لوپ موجود ہے وہ بھی اگر نلسٹنگ نہیں آئے گی تو وہ اسٹاپ نہیں ہو سکے گا لوپ اسٹاپ نہیں ہو سکے گا so it actually serves two purpose ایک اے کو اسٹاپ کرنے کے لیے کہ اے کے بعد جب کیپیٹل uh, اے کے بعد اسمال اے یوز کریں اور آپ آگے نہیں جانا چاہتے تو وہاں بھی یہ B is to null string use ہوگی اور بی کے جو لوپ آپ یوز کر رہے ہیں B is to A B small A capital B and B is to small B capital B اس کو بھی آپ اسٹاپ کرنے کے لیے آپ کے لیے آپ کو بیس ٹو نرسٹنگ والی پروڈکشن کو یوز کرنا ہوگا تو یہ بڑا امپورٹینٹ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو یہاں بتایا آئیے مزید ڈسکشن دیکھ لیتے ہیں تو this is the given corresponding C F G اور اٹس ویری سمپل کہ ہر اسٹیٹ کے کورسپونڈ ایک نان ٹرمینل میں ڈیفائن کر دیا اور ہر نان ٹرمینل کے کورس uh, کے لیے اتنی ہی پروڈکشن ڈیفائن کی جتنی ٹرانزیکشن تھیں اس میں ایک ایڈیشن کر لیں کہ جو فائنل اسٹیٹ کے کورسپونڈ نان ٹرمینل آ رہے ہیں اس کی پروڈکشن میں ایک نل اسٹنگ والی پروڈکشن کا اضافہ ضروری ہے نا it may be noted that the number of terminals on above C F G is equal to the number of states of corresponding F A where the non terminal S correspond to the initial state and each transition defines a production now we define certain terms the first term is semi word would is that terminals may be none can exactly one non terminal on the right that is a semis in general following form this will be a form terminal and lastly non terminals null string is also word یہ اسٹوڈینٹس ہم نے دو ٹرمس ڈیفائن کیے سیمی ورڈ اور ورڈ کی یہ بیسیکلی ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو یاد ہے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ we are interested in finding the properties of C F G that generate regular languages اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کچھ ٹرمس کو ڈیفائن کرنا ضروری تھا سیمی ورڈ کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ورڈ نہیں ہے اور ورڈ ہم کہہ چکے ہیں کہ the are of terminals in terms of C F G C F G کے حوالے سے in case of C F G word کی ڈیفینیشن ہم نے یہی دی ہوئی ہے کہ there the string of terminal اور ورکنگ اسٹرنگ کو آپ سیمی ورڈ کہہ سکتے ہیں جس میں ایک نان ٹرمینل آ رہا ہو بلکہ یہاں تھوڑا سا ہم نے اسپیسیفائڈ کر دیا عام طور پہ ورکنگ اسٹرنگ میں درمیان میں کوئی نان ٹرمینل ہو سکتا ہے سائڈ پر ٹرمینل آ سکتے ہیں لیکن یہاں اسپیسیفائی کر دیا کہ شروع میں ٹرمینلس ہوں گے اور بعد میں صرف ایک نان ٹرمینل ہو تو اس کو ہم سیمی ورڈ کا نام دے رہے ہیں so this a difference between working string and semi word so every semi word is a working but every working string may not be semi word یہ ذہن میں رکھیں اور مے بی نن کا جو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اگر کوئی پروڈکشن لکھتے ہیں S is to capital A so the capital A can also be consider to be semi word کیونکہ ایک نان ٹرمینل آ گیا اور ٹرمینلس کی اسٹنگ میں کوئی ٹرمینل نہیں آئی جبکہ ورڈ میں ہم نے بات کی کہ دس اسٹرنگ آف ٹرمینلس اور یہ بھی آپ کو یاد دلا دیا کہ null null is also suppose to be a تو یہ ہم نے دو ڈیفینیشن دی آئیے مزید ڈسکشن دیکھ لیتے ہیں so we have a theorem of the following forms number one non terminal is to semi word and non terminal is to ان دونوں میں سے کوئی ایک فارم ہم نے کہا ہے then the language generated by that C F G is regular this is a theorem we claim if the C F G every production is one of this form we claim that this generate regular language اور اس میں ہم مزید ڈسکشن بھی اپنی جاری رکھیں گے so there is another definition for regular grammar کی اب ڈیفینیشن آ رہی ہے C F G is set to be regular grammar the regular language that is C F G is set to be regular grammar each production is one of the two forms non terminal اور non terminal is to word یہ ہم نے تھرم کو ہی یوز کر لیا یہاں اور ریگولر گرامر کی ڈیفینیشن بالکل سمپل ہے نام سے ظاہر ہے that any C F G that generates regular language will be regular grammar. So there are certain examples of uh, these uh, regular grammar. So number one is the CFG S is to double AS, double BS, null string is regular grammar. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پہلی پروڈکشن ہے we have string of string of terminal اور اس کے ساتھ ایس آر ہے so this is semi word اور second production is semi word and third production is word چونکہ نل اسٹنگ از ورڈ تو تھرڈ پروڈکشن کے جو رائٹ right سائڈ ہے وہ ورڈ ہے فرسٹ پروڈکشن کی رائٹ سائڈ سیمی ورڈ ہے سیکنڈ پروڈکشن کی رائٹ سائڈ سیمی ورڈ ہے تو this actually fulfils the condition we have already stated اس اعتبار سے یہ ریگولر گرامر ہے it may be observe that the above C F G generates the language of string express by the regular expression double A plus double B star dear students ابھی جو ہم نے اگزامپل دیکھی اس میں ہم نے کلیم کیا کہ this is regular grammar according to the statement of theorem جس کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہی تھی کیونکہ اس میں جو تینوں پروڈکشنز ہیں جو کہ ہم نے ڈیفائن کی S S to double A S S S to double B S S S to null string یہ تینوں ان دو میں سے ہر ایک کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی جو تھیرم کے لیے ضروری ہیں اور جو پہلی دو پروڈکشن ہیں they satisfies the first type of production جو تھیرم میں کلیم کیا that was non terminal to semi word and جو لاسٹ ہے third production that was S to null string that satisfies the second type of production which we define the theorem that was non terminal to word اور ہم نے یہ بھی کلیم کیا کہ this generates the language double A plus double B whole star اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ S is to double A S اور ایس کو جو ہی آپ نرسٹنگ سے ریپلیس کریں گے ڈبل اے ملے گا اور اگر ایس کو فردر ڈبل اے ایس سے ریپلیس کریں گے فور ایز اور اس کے ساتھ ایس آئے گا اور ایس کو نرسٹنگ سے ریپلیس کرتے ہی فور اے مل جائے گا اور S is to null string direct ہمیں نرسٹنگ دے رہا ہے تو اس طرح سے S S to double A S along with S S to null string double A کی تمام کمبینیشن دے گا اور S S to double B S اور اس کے ساتھ نل اسٹنگ والی پروڈکشن اپلائی کریں تو ڈبل بی اور اس کی تمام کمبینیشن ملیں گی اور یہ چونکہ آپس میں بھی ہم ایس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ڈبل اے ایس کے بعد ڈبل بی ایس سے تو ان کے کمبینیشن بھی آ جائیں تو اس طرح سے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ this C F G generates the language express by double A plus double B whole star آئیے دوسری ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں the C F G S is to A capital A B capital B capital A A A is to S capital B is to B S B is regular grammar it may be observed that the above C F G generates the language of strings express by the regular expression double A plus double B plus یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی جو اے کی ریپلیسمنٹ ہے اگر آپ غور سے دیکھیں کیپیٹل اے کی ریپلیسمنٹ دیٹس اے ایس اور ایس کے کورسپونڈ اگر ہم دیکھیں تو that we have A capital A B capital B اور اے کی ریپلیسمنٹ نہ صرف اے ایس ہے بلکہ اے اٹ سیلف بھی ہے تو اس طرح سے اے کی منیمم ریپلیسمنٹ ڈبل اے ہے اور اس کے بعد اب دوبارہ اگر آپ اس کو یوز کریں تو triple A four A and so تو اس طرح سے ہمیں اے سے جو کمبینیشن ملیں گے اے کے کمبینیشن وہ A double A triple A four A and so لیکن چونکہ یہ اے جب ایس کی ریپلیسمنٹ میں جائے گا تو وہاں ایک اے کا اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمیں جتنے اے کے کمبینیشن ایس کے تھرو ملیں گے that will be double A اور double B they are combination تو اس طرح سے ہم نے اس کو کلیم کیا کہ this context free grammar generates A double A plus double B whole plus یہ خیال رہے کہ یہاں نل اسٹنگ جنریٹ نہیں ہو سکتی اس لیے اسٹار کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے following is a method of building T G corresponding to the regular grammar so we discuss here for every regular grammar there exist are T G corresponding to that regular grammar so there is a method following is a method to build a T G from the given regular grammar G students یہاں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگر ریگولر گرامر گیون ہو تو ہم اس کے کورسپونڈ ایک ٹی جی بنا سکتے ہیں corresponding mean accepting the language exactly the same language which the given C F G generates تو اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے اس میں اس کے میتھڈ کو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں the first step is define the states of required T G in number to that of non terminal of the given regular grammar an additional state is also defined to be the final state so it mean the total number of state defined in the corresponding T G will be one more than the number of non terminal the initial state should correspond to the non terminal S number two every production of given regular grammar there are two possibilities for transition of the require T G possibilities دیکھ لیتے ہیں number one the production of the form non terminal semi word آپ کو پتا ہے کہ ریگولر گرامر میں ہر پروڈکشن کی دو ہی پوسبلٹیز ہیں جن میں سے ایک یہاں ڈسکس کی جا رہی ہے دوسری نیکسٹ پوسیبلٹی میں لیں گے non terminal is to semi word تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو شو کریں گے اس پروڈکشن کی مدد سے ٹرانزیشن کس طرح سے ہم شو کریں گے then transition from the state corresponding to the the non terminal on left side of the production and and would in the state corresponding to non terminal on the right side of the production کیونکہ وہاں ایک ہی نان ٹرمینل ہوگا آپ کو پتا ہے سیمی ورڈ میں labelled by the string of terminal in the semi word every semi word has string of in the beginning وہ ہم لیبل کر دیں گے تو یہ فرسٹ پاسبلٹی ہے what is the second possibility second possibility is if the production is of the form non terminal to the word then transition of the T G would start from the state corresponding to non terminal on the left side یہ تو وہی ہے جو سیمی ولڈ کے سلسلے میں نے لیا تھا وہیں سے ہم ٹرانزیشن کو اسٹارٹ کریں گے and that will be and would and on the final state of the T G کیونکہ دوسری سائٹ پر ورڈ ہے اور ورڈ کے ساتھ کوئی نان ٹرمینل نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو فائنل اسٹیٹ سے ملا دیں گے and label by the word جو ورڈ ہم نے اس میں یوز کیا following is an example in this regard یہ ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ consider following C F G which is regular S S to double B S and S S to null string تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نان ٹرمینل ہے تو اسی کے کورسپونڈ ایک اسٹیٹ ہوگی اور ایک فائنل اسٹیٹ کے لیے تو ہم نے دو اسٹیٹس بنا دیں اور پہلی پروڈکشن سے پہلی ٹرانزیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں گرامر ہے اس کی جو پروڈکشن ہے ایس ایس ڈبل ایس ایک ہم نے ٹرانزیشن اس سے بنائی ہے which is in the form of loop آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے والی اور اسی طرح ایک ٹرانزیشن ہم نے S S to double B S کے کورسپونڈ بنائی that's again loop double B اس کا لیبل ہے اور lastly S S to null string تو اس کو ہم نے فائنل اسٹیٹ سے ملا دیا and it can be observe that the corresponding regular expression A plus double B whole star null string بھی ایکسپٹ ہو رہا ہے اور ان کی تمام کمبینیشن ایز سچ ایکسپٹ ہو سکتی ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے so will be summing up the topics discuss today's lecture in today's lecture اس میں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ٹاسک آپ کو لاسٹ ٹائم دیا تھا اس کا سولوشن کیا ہے اور اس کے بعد ایمبیگوس گرامر کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہم نے لی تو آئیے اس سام آپ کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں so we discuss the example of ambiguous grammar ایک آپ کو یاد ہے کہ ایک گرامر ہم نے کیے اور اس میں ٹریپل اے ورڈ تھا جس کے دو ڈائریویشن ٹریز میں نے آپ کو بتائے اور سجیشن دی how to remove the ambiguity ایک پروڈکشن کا ذکر کیا کہ اگر اس کو ریمو کر دیں given C F G will remain no more ambiguous and will generate the same language اس کے بعد ہم نے ان ایمبیگوس گرامر کے ایگزامپل کے طور پر پلنڈروم کی سی ایف جی کو ڈسکس کیا اور یہاں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس میں ایک ایسی پروڈکشن انکریز کر سکتے ہیں جس سے یہ گرامر ان ایمبیگوس ہو جائے اس کے بعد ہم نے ٹوٹل لینگویج ٹری کی بات کی اور اس کا مقصد یہ تھا ایسا ٹری ڈسکس کرنا possible word of the language corresponding C F G اب ڈیفینے اگر لینگویج انفینائٹ ہے تو it's very difficult complete total language tree اور اگر لینگویج ہے تو اس کے لیے ہم بنا سکیں گے ہم نے دو قسم کی سی ایف جی کے ٹوٹل لینگویج بنائی ٹری بنائے جن میں سے ایک جو فائنائٹ ٹری تھا یعنی اس کی branches after finite steps stop ہو گئی تھیں اور دوسری ایگزامپل میں ٹری انفینٹ تھا وہ کنٹینیو رہا لیکن اس نے صرف ایک ورڈ جنریٹ کیا دیٹ واز بی کے بعد ہمارا ڈسکشن ریگولر گرامر کی طرف آ گئی اور اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ from a given F A we can construct R C F G وہ ٹیکنیک آپ کو بتائی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ایف اے کو اسٹیٹس کو لیبل کرتے ہوئے ہم انیشل اسٹیٹ کو ایس کے کورسپونڈ اگر لیں اور باقی کو کیپیٹل لیٹر سے ایکسپریس کریں تو corresponding to the transition we can build production کو بھی دیکھا پھر ہم نے سیمی ورڈ اور ورڈ کی ڈیفینیشن دی اور ایک تھرم دیا کہ C F G generates the regular language if each of its production is one of the form number one non terminal to semi word number two non terminal to word اور پھر ہم نے لاسٹلی ڈیفائن کیا ریگولر گرامر کو C F G is pose to be regular grammar if each of of its production is the form number one non terminal to semi word اور نان ٹرمینل ٹو ورڈ تو یہاں ہم نے تھیورم ہی کو uh, لیا اور تھیورم کو کلیم کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے ہم نے کلیم کیا کہ اس قسم کی uh, جو سی ایف جی ہے that will generate regular language and hence the grammar will be regular grammar lastly ہم نے ایک ٹی جی بنانے کا ایک میتھڈ ڈسکس کیا for a given regular grammar اور اس کو ہم نے میتھڈ ہی کو ایک ایگزامپل کے ذریعے دیکھا ڈیئر اسٹوڈینٹس جو لاسٹ ٹاپک ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا to build T G corresponding to the regular grammar اس میں آپ کو میتھڈ بتایا گیا اور ایک ایگزامپل دی گئی ہم اس کو نیکسٹ ٹائم دوبارہ ڈسکس کریں گے تو آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ